آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دین اسلام کی خاطر ہاں دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار چاہے دو جہان کے شیدائی تھے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار چاہے دو جہان کے شیدائی تھے آپا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہر دن تھا کوئی جھگڑا پیار تھا دونوں پیاروں ہر دل سا کوئی جھگڑا کپر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا جھگڑا کپر کو دونوں پیاروں نے واہ خوب لگایا جھگڑا دونوں یار باوقار جانسار وفادار کافروں منافقوں پہ سہرے الائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے دھوکا تھا نہیں تھی کوئی بغاوت دھوکھا تھا سبائیت کا نہیں تھی کوئی بغاوت دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت دونوں بے بے بس خبر تھے ان کی تھی شرارت کافروں کی چال تھی جو پائے تھے چال تھی ورنہ وہ تو آپس میں شراب خیر پائی تھے کافروں کی چال تھی جو بائیں سے نکال تھی ورنہ وہ تو آپس میں شرابا سے رکائی تھے آقا کے سپاہی تھے جین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے دنیا تیری کے کیا فاتح حسن سنیا تیری سادت کے کیا کہنے اوپر پہ بھاری تیری پیاری سادت کے کیا کہنے افر پہ بھاری تیری پیاری سادت کے کیا کہنے کاف روپے ہا سیدنا معاویہ الٹ دیے قبائلوں کے جس نے سخت سے کافروں پہ حاویہ سید نام الٹ دیے قبائلوں کے نے سخت شاہی سے آپا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے بحریہ اسلام کے بانی کون ہو تیرا سانی بہری آئے اسلام کے بانی کون ہو تیرا سانی روندی تو نے کفر کی طاقت چیر کے دریا پانی روندی تو نے کفر کی طاقت چیر کے دریا پانی کاتے بے قرآن ارشد ابن ابھی سفیان ارشد لرزا جس کی سیاست سے ایران کے سوبائی سے کاتے بے قرآن ارشد ابن ابھی سفیان ارشد لرزا جس کی سیاست سے ایران کے سوبائی سے آپا کے سپاہی تھے دین کے ہوتائی تھے بھائی سیدنا علی دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے Ahnaf dot com W W W dot A F N A F dot com